بھاول پور کے انتظامیہ نے پچھلے دو دن اس شہر کے امن و سکون کو خراب کرنے کی ہر کوشش کی ہم نے عیدگاہ میں جلسہ رکھا تھا کیوں روکا گیا ہمیں اس جلسے سے کیا عیدگاہ میں رب کا قرآن سنانا منع ہے عیدگاہ میں رسول کی حدیث سنانا منع ہے عیدگاہ میں شہادت کے تذکرے چھیڑنے منع ہے وہ مسلمان کی عید تو ہوتی میدان جنگ میں ہے اگر عید گاہوں کے دروازے ہم پہ بند کرو گے ڈی سی صاحب کیا میں تیرے دفتر میں آ کے جلسہ کروں گا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو تنخواہیں لیتے ہیں قوم کے نام کی اور کنڈیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے اور ہمیں تم سے ملاقات کا شوق نہیں رب کعبہ کی قسم تم تو مجاہدین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تمہیں تو انگریز نے ان کرسیوں پر بٹھایا تھا جس پہ تم چپکے ہوئے ہو اپنے ایمان کی تجدید کرو دوبارہ کلمہ پڑھو تم نے جہاد کی دعوت کو روک کے کیا ہے مسلمانوں والا کام نہیں کیا